بے شک ہم نے اپن پہلی زندگ میں اس کی عبادت کی تھی بے شک وہی احسان فرمانی والا مہربان ہے